اس سے ابراہیم نے ان کی طرف سے اپنے دل میں ڈر محسوس کیا انہوں نے کہا ڈریے نہیں اور انہیں ایک لڑکے کی خوشخبری دی جو بڑا عالم ہوگا